اولاد کھولے یہ قیامت نو جدو حساب ہونا لگ پتے جان گے اصل صرف انے ہوئے پڑے ہیں خیر میرے مرضی چلا لیے مرضی چل تو جانی ہے جدو مرضی فسائے گی اسے پتا لگے گا تہرت پوریا کی چکا لینا سا بنا میں سا تو کیتا کی اڑا ذرا دفے ہوئے جنم تو بچا اپنی اولاد نو بچا تو آپ سٹیٹا لے کر صرف انے قوم لانت کافر ماں چوت کافر نہ لگے کافر کی پڑھائی نظام نہ لگے اسی ہو گئے انے انے کی دیتے یہ دیا کھلی ہے وہ آدھا ہوئے ہوئے ہوئے نہیں لگا جاتا ہے ماں لگی نانی دادی مٹی کا پانی کا بلبلا ہوا ہا پیدا ہوں پانی کے ہوا پیدا ہوں مٹی کے ہا پھر مٹی کی پانی کا بول پانی ہا نکلی اس واسطے پاجی آپ اپنی اولاد کے بارے سانو یعنی سوچنا جڑا ہے اپنی اولاد کا نفع نقصان سوچنا سارے آپ جائز نہیں کیوں جڑا بے وقوف بندہ ہے گے ہاں۔ اپنا بھی اپنی اولاد کر گے ادے اخل بن چکے آ ہاں۔ سیاست میں ہاں؟ میں آپ نہیں دس رہا جو کچھ دس رہا شریعت رسول بھی دس رہا وہ جان رہا کہ تاکہ نفع نقصان کر رہا ہے ایسا نہیں جانتے اس واسطے ایسا جن مرضی خیر خواہ بنا گے اپنی اولاد کے اوڈے بڑے دشمن ہو شریعت نو جنہ بڑا دشمن سمجھا گے اوڈی وڈی خیر خواہ ہوں سچی دسو بھائی اوارا گرد کرے اوارا گرد ہو جائے بچہ ساری دیہی ویلا پھر پھر کے گھر آ جائے ایس اندر جان نالوں او دا باہر ہمارا پھرنا بہتر ہے یا نہیں صرف اپنے زمین کا ایسا جی۔ کاش کے قوم سمجھ گئی

کالج ہاتھ چڑھ جائے بچی میرے خیال چکلے جان چنگی پیری نہیں ہوئی مطلب سبجیکٹ پڑھنا چاہنا ہوں دسو

اصل میں اگلے دن گل کی اج کیوں بندہ ہر ایک آکڑ دے رب اگے بھی آکڑ دے بندے اگے بھی آکڑ دے آکڑ دے سچی رسمی نیاز مندی رہ گئی کسی آج بھی کیوں بزرگ فرماندے نے جیڑی ٹہنی نو پھل لگا ہوندا ہے نا اس کے نہیں مرا نہاد شاخ پر ہوئے گا سر بر زمین سادی فرماتا ہے جیڑی پھل پھل نال دینی ہے پھر نہیں میں ہن ساڈی کھوپڑی جیڑا عقل عقل سی سی سی جنہ دا اس نو لگا اے سر جھکیا رب اگے بندیاں بے شک او بہن ماں چوت جی نے او اشر کر قوم پوری دا کہ قوم دی کھوپڑی رہ گئی ہے

کے کے پار اتر تاکہ تن ہولا ہو قبر ڈگ پوے تو آ تیری مہربانی میری جان چڑ چار دن اور ہو جائے سر نار تین پکا پتا نہیں کیا سر بنانا سی شکر ہے مرغور مار پڑا میرے جان چڑا

سو چوا کھا کے بلی حج نو نہ جائے یہ سو ایک چوا کھائے چوہے کھان سے رہ جائے سدکے جا چوہے کھانی قوم تو میں نے پتا کہ میں کہہ جاؤں یعنی کہ قوم بھی لیا تھے

حج حج حج بندہ بندہ کرے سارا اچھا یہ دسو پوری قوم ہے آرام ہو گیا کیونکہ وہ حا سو کھا کے چوہا حج پوری لہذا بھائی حق بنتا ہے کوئی بندہ حج نہ کرے یہ چوہے کھان حرام کھان حرام کرنا حج کون کرے وہ بندہ کرے جا دیا پاک لگا ہوئے کدی ایک چوہا بھی نہ کھاوے ٹھیک ہے با جی آخر تک پاک ہو کے پھر حج میں جاوے تو پھر حج کا لیں سوال یہ آ بھی حج جہا ہے جی اللہ تعالی رکھیا ہی نیکا پھر گنا کی بخش جہی ہے وہ کرانے واسطے جائز تو وہ کد تو اتنے بندہ ہی پاک چاہیے یعنی میں کسمیا پیانا انہوں کی ایک ایک گل ہے قوم دی نا ایک ایک گل جی چگڑا مارن والے سب ود تو ود خچ نہ ہو نو فروڑے گا وہی خرچ ہونی جیڑی نو فروڑے گا وہ کفر ہونی جیڑی نو فرو لیں گا لالت پی ہونی ہے بندہ حیران ہو جانا کہ یار کی یعنی سب گل اہی ہے کہ ساڑھا کلا ہے نا یہ کوئی شہ نہیں

اپنی گل تو ری نو کچھ نہیں کہنا چاہیے میں آخیا قتل ہو سکتی جی ہر کوئی کسی لگا تو لگا رہے تو حرام دیا نے یعنی اپنے کیوں روک دینا چیشتی لا کر لگا جی اپنی گل پورے نہ ہوئے چڑیا ہاں۔ فرد پورے ہو جانے کرا نماز لگی ایک بندہ سنتا سنتا سنتا تو تو ہی جائے جائے جائے جائے چھٹ جانا کہ کہ نہیں نہیں کے کے پڑھنے پڑھنے پینے پینے نفل بلکہ ضروری ہے جماعت ہوئی کریے تیرا چلیے اگر سنتا جان سنتیاں چاند خالو ہے خالو ہوا سنتا پچتنی پچھلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے میں فجر کی جماعت ہوئی گڑی پیچھے ان کے سنتا پڑ اپ پیڑا مار دے تھا ہائے ہائے شرم نہیں ہوتی کہ رب نے فرض ہونا تو پیچھے سنتا ہی مخلوق ہے معلوم ہوا وہ جڑا نے سنتا چھٹی جان دے نے تسی اگے جو جی سنتا چھٹ دے نے فرض فرض پورے کرن کی خاطر تسی لن تیو سنتا دے مگر چڑے جو فرض چھٹی جاندے جو ہن دسو چھتر کنو کہیں گے ہاں اللہ اللہ اللہ نکالے بندے نے کیا جی قران پاک بھی اللہ پاک گالا کڑدا ہے

یعنی اس اس قوم کی کفر دی دی اخیر ہے ہے حد تک گیا کہ کافر نہیں بالکل بالکل بالکل گل سمجھو جی، کوئی تو پرچا ہو گئے کوئی کیس آ گئے تو ساں پولس دے سامنے جج دے سامنے کسے بندے دی برائی میرا برائی کیوں وہ بندہ گھر بیٹھا جنے کی دی یہ تساں نہیں آکھنا سرکار نے چوری کیتی کیوں ہے کہ بندہ برائی میں اگر تسی آکھو کہ اس ظلم ظلم تو بچن واسطے میرے جائز ہو گیا بستی ماں جیونا برسٹی ماں کا بچہ منافق مسلمان پاکستان کا مطلب کہ لا الا اللہ بین چوتھ نے سب ماں چوہ نے کر کے روپے جاتے

ورنہ میں لگی ایک ایک قوم قوم نہ پورے ڈھائی سو سالہ تاریخ یہودی دی حکومت خدا دا بندہ دشمن کسی گھر جانا جھٹ والے تباہی کر ڈھائی سو سال وہاں سے بڑھیا رہا اس اس کی اثر نہیں ہونا قوم ہاں سو سال سور رہ گیا اندازہ لگا عمران خان جو شیطان خان ہے ہے اس حرامی نے لکھا اپنی کتاب لکھی تھی میں اور میرا پاکستان اسے جو نام آپ کا لکھتا ہے انگریز کا واقعی دیکھے اس پنجاب کے ضلع شکارپور کا اس سروے کیا سروے کر کے اس دیکھا بھی پچاسی فیصد اس وقت لوگ تعلیم یافتہ ہیں جس لیے انگریز گیا نو فیصد ہے دس کن بہن چوت نے سارے جاہل تیار کر لائے تعلیم مکا کے ساری پچاسی فیصد کیڑی تعلیم شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دی دنیا دی دونوں تعلیم تراسی فیصد جان جان نو فیصد ہوں آج ایک فیصد نہیں آج ایک فیصد نہیں ہوں تی ہزار ہے ہزار تو اتار ٹرو تو تا بھی ٹھیک ہونا جو آج دے مفتی مفتی صاحب ہے جی پھر جی چلو ہو گیا پڑے موقع مل جائے لگ جنہ مرضی مل جائے گا سارا اس کافر دی تعلیم اور اس نظام کا نتیجہ ہے خلاف کتنے شرارت فساد جرائم جو بھی نہ اس بہن سو نظام کی پیداوار ہے سیاح آدھے جس گڈی بچتی ہے وہ مجرم ہوتا ہے کہ مجرم بن جانے